حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے اور جس نے گناہ کرنے کی نظر مانی ہو بس وہ گناہ نہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار سات سو